کریم اور احادیث نبویہ میں ان کا جو ذکر آیا ہے اور ان کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمان تقوا اور توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے ایمان کا مادہ الف میم نون یہ تین حروف یہ ایمان کا مادہ ہے جن سے ایمان کا لفظ نکلا ہے اور یہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک معنی تو امانت ہے جو کہ خیانت کی زد ہے اور دوسرا معنی اس کا تصدیق ہے جو کہ تقزیب کی زد ہے یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے ایمان کا مانا الف میم نون امن اس سے یہ نکلا اور دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک تو امانت کے معنی پر جو کہ خیانت کی ضد ہے اور وہ حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ایمان علی ملا امانت الحو جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے بلا دین علی ملا عہد لہو جس کے اندر ایفائے عہد کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں کیونکہ امانت یہ تو ایمان کا معنی ہے امانت ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے ہوگا انسان تو وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو اور جس کے اندر انسانیت ہی نہیں وہ انسان کیسے اتر تو وہ ہے جس کے اندر خوشبو ہو اور جس میں خوشبو ہی نہیں لاکھ کہیں کہ یہ اتر ہے وہ اتر کیسے ہو سکتا ہے چراغ تو وہ ہے جس کے اندر روشنی دینے کی صلاحیت ہو لیکن جس کے اندر روشنی دینے کی صلاحیت ہی نہیں وہ چراغ کیسے ہو سکتا ہے تو پہلا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے امانت اور دوسرا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے تصدیق تصدیق کرنا تصدیق اگرچہ دل کا فیل ہے نہ یہ ہاتھ کا فیل ہے نہ پاؤں کا فیل ہے نہ زبان کا فیل ہے اصل تو تصدیق دل کا فیل ہے لیکن زبان سے دل میں جو کچھ ہے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے ہاں اگر ایسے حالات ہوں کہ دل میں تو تصدیق ہے مگر جان کا خطرہ ہے اور کوئی زبان سے تصدیق نہیں کرتا تو اس کے باوجود اس کا ایمان باقی رہے گا اسے معاذ اللہ کافر نہیں کہا جا سکتا وہ مومن ہوگا جیسا کہ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی اللہ من مطمئن بالایمان ولیکن ان شرح بل کفری من غزب جس شخص نے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا مگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ مومن ہے اس کو کافر مت کہو لیکن اگر اس کا دل بھی کفر کے کلمے پر کفر کی باتوں پر مطمئن ہے تو اب اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے تو دوسرا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے تصدیق دل سے تصدیق زبان سے اقرار یہ لغت میں جو معنی ہے ایمان کا وہ میں نے آپ کو بتایا اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما علم مجی جس چیز کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر علم ہو جائے کہ یہ چیز یہ حکم اور یہ حقیقت یہ واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے یہ تعلیمات حضور لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر علم ہو جائے ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے یہ اصطلاح میں ہے ایمان کس چیز پر ہے آپ نے ایمان مجمل کی دعا ضرور یاد کی ہوگی یا پڑی ہوگی اور ایمان مفصل بھی ایمان مجمل آمن تو بلّہ کما ہو بھی اسما ہی وسیفاتی ہی وقل بھی آمن تو بلّہ کما ہوا بھی اسما ہی بسیفاتی ہی آگے کیا ہے قبل تو جمی یا اقرار باللسان و تصدیق بالقل میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں اور ایمان مفصل میں کیا ہے آمن تو بلّہ و ملا اکتی کتبی ہی رسولی ہی بل یوم آخر بل قدری ہی بشر ہی من اللہ تعالی بل باسی بادل موت میں ایمان لایا اللہ پر ساری کتابوں پر سارے رسولوں پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ان چھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس میں ایک جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال تو یہ کیا کہ ایمان کیا ہے دوسرا یہ کہ اسلام کیا ہے اور تیسرا یہ کہ احسان کیا ہے اور چوتھا یہ کہ قیامت کب آئے یہ چار سوالات کی ہے اور صحابہ نے سنے تو اس حدیث جبرائیل میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے حقیقت میں ایمان یہ ہے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی قرآن کریم کی تقریباً تین سو ستائیس آیات میں ایمان کا ذکر آتا ہے الفاظ بدل بدل کر کہیں آمینو کہیں آمنو کہیں یؤمنون کہیں تؤمنون کہیں مؤمنین کہیں مؤمنون یعنی ایمان کا لفظ کم و بیش تین سو ستائیس آیات میں آیا ہے ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان میں سے دو چار آیات بھی اگر بیان کریں اور ان کی تفسیر عرض کی جائے بہت وقت لگ جائے گا صرف ایک آیت جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے اللہ فرماتے یا یوہ آمنو آمینو اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ یہ بڑی عجیب آیت ہے اللہ نے کافروں سے خطاب نہیں کیا اے کافرو تم ایمان لے آؤ اے مشرکو تم ایمان لے آؤ بلکہ عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ پورے قرآن کریم میں دو آیات کے علاوہ اللہ نے کہیں بھی کافروں اور مشرقوں سے خطاب کیا ہی نہیں ہے وہ آیات جن میں خاص طور پر یا یادینہ آمنو کہا وہ آیات تو تقریباً کتنی ہے کسی کو معلوم ہے اٹھتر اناسی کے قریب آیات ہیں اور مستقل ایک کتاب بھی ملتی ہے عربی میں لکھی گئی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا جس میں ان ساری آیات کو جمع کیا گیا جن میں اللہ نے یا یادین الدین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے وہ آیات جمع کی گئی ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر لکھی گئی ہے اس کتاب میں اردو میں بھی چھپ چکی پہلے عربی میں چھپی تھی لیکن اللہ نے کافروں کو کہیں بھی خطاب نہیں کیا گویا کہ کافروں کو قابل خطاب سمجھا ہی نہیں گیا میں نے کہا دو آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے کافروں کو خطاب کیا کوئی بتا سکتا ہے کوئی حافظ کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ڈبلو دو آیات کون سی ہیں جن میں اللہ نے کافروں سے خطاب کیا ایک سورہ تغابن کی آیت ہے یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذر اليوم اور دوسری تو سب کو معلوم ہونی چاہیے سورہ کافرون قل یا ایوہ الكافرون لیکن سورہ تغابن والی جو آیت ہے یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذر اليوم یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا اللہ نے ذکر تو آج کیا لیکن آج خطاب نہیں کیا اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں کہوں گا اے کافرو آج معذرت نہ کرو تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی اور سورہ کافرون میں وہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل یا ایوہل کافرون فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ دو آیات ہیں جن میں کافروں سے خطاب ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں بھی حقیقت میں اللہ نے دنیا میں کافروں کو مخاطب نہیں بنایا بلکہ سورہ تغابر میں تو حشر کا ایک منظر بیان کیا ہے اور سورہ کافرون میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے لا تعلقی اور براعت کا اعلان کر دیں اور یہ بتا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مصالحت نہیں ہو سکتی اسلام میں کفر کا پیبند نہیں لگایا جا سکتا اور کفر کو اسلام کا لبادہ نہیں پہنایا جا سکتا یہ بھی ایک کوشش رہی ہے آپ نے سنا ہوگا دین اکبری ہندوستان کے اس بگڑے ہوئے بادشاہ نے اکبر نے ایک نیا دین پیش کرنے کی کوشش کی تھی دین اکبری اس دین میں گویا کہ اس نے بہت سے ادیان کی باتوں کو جمع کر دیا کچھ چیزیں ہندو مذہب سے لیں کچھ سکھ مذہب سے لیں کچھ مسلمانوں سے لیں کچھ عیسائیوں سے کچھ یہودیوں سے ایک نیا دین دین اکبری اس پاگل کے دل میں دماغ میں بعض درباریوں نے یہ بات بٹھائی کہ دین مستفی کی عمر ایک ہزار سال تھی اور ایک ہزار سال پورا ہو چکا اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے چنانچہ اس نے ایک نیا دین پیش کیا عجیب و غریب دین تھا جس میں سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی گنگا جمنا کی بھی پوجا ہوتی تھی اسلامی نام رکھنے پر پابندی تھی گائے بکری کے زبیحے پر پابندی تھی اور السلام علیکم کہنے پر پابندی تھی عجیب سا اس نے دین ایجاد کیا لیکن اللہ نے ایک اپنے بندے کو کھڑا کر دیا ایک فقیر کو کھڑا کر دیا ایک بوریا نشین کو کھڑا کر دیا جن کو نام دیا گیا مجدد الفسانی کا رحمت اللہ علیہ آپ سمجھے کہ الف ثانی کا مجدد ان کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ درباریوں نے ذہن میں بات یہ بٹھائی تھی اکبر کے کہ اب تک جو وقت گزرا وہ ہے الف اول پہلا ہزار سال تو پہلے ہزار سال کے لیے محمد کا دین تھا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ دین کامیاب نہیں ہو سکتا اب دوسرے ہزار سال کے لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے لیکن اللہ نے جو اپنی شریعت کا نگبان کھڑا کیا تو اسے لقب دیا گیا مجدد الف ثانی کا جس نے کل میں حق بلند کیا گوالیار میں قید ہوئے لیکن ڈٹ گئے اس بات پر کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہزار ایک ہزار سال کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ کا دین سارے زمانوں کے لیے ہے سارے جہانوں کے لیے سارے مکانوں کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے اس مناسبت سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ایک نیا دین ایجاد کرنے کے حوالے سے بنگلہ دیش کا ایک ادیب اور شاعر گزرا ہے صحیح تلفظ تو آپ اس کا جانتے ہوں گے ٹیگور ہے نام ہے اس کا ٹیگور ہی ہے ٹیگور تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہیں ٹیگور ہو اور میں ٹیگور کہہ دوں سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحری جہاز میں ایک دفعہ اس سے میری ملاقات ہوئی اس نے بھی ایک نیا دین ایجاد کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایک دین تیار کیا ہے جس میں ہر مذہب کی اچھی باتوں کو شامل کر لیا ہے اور کمزور باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے یہ ٹیگور نے کہا تو سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبات مدراس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جب ہر مذہب کی آپ نے کمزور باتوں کو نکال دیا اور اچھی اچھی باتوں کو جمع کر دیا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دین بہت جلد قبولیت حاصل کرتا اور لوگوں کا اس کی طرف بہت رجوع ہوتا لیکن کوئی جانتا ہی نہیں آپ بھی نہ جانتے ہوتے اگر میں نہ بتاتا آپ کو تو ٹیگور نے عجیب بات کہی اس نے کہا میں نے مذہب تو بڑا اچھا تیار کیا ہے لیکن میرے پاس اس مذہب کو دنیا کو سمجھانے کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے اللہ اکبر جسے میں پیش کر سکوں کوئی آئیڈیل کوئی نمونہ جو اس مذہب کی چلتی پھرتی تفسیر ہو میرے پاس وہ نہیں ہے جبکہ الحمد للہ الحمد للہ سم الحمد للہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو دین عطا کیا مسلمانوں کے پاس اس کا چلتا پھرتا نمونہ آئیڈیل ایک اسوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن حقیقت میں ایک نہیں ہے قرآن دو ہے ایک قرآن وہ ہے جو دو جلدوں میں تیس پاروں میں محفوظ ہے اور ایک قرآن محمد الرسول اللہ کی صورت میں تئی سالہ زندگی میں محفوظ ہے یہ خاموش قرآن ہے وہ بولتا قرآن ہے یہ جامد قرآن ہے وہ عمل کرتا ہوا قرآن ہے قرآن میں جو کچھ قال ہے قال تو سمجھتے نا آپ بات بات کو قال کہتے ہیں قرآن میں جو کچھ لفظ اور قال ہے وہ حضور کی زندگی میں عمل اور حال ہے اور قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ حضور کے قدموں میں نہ بیٹھا جائے جو حضور کے واسطے کو ہٹا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو جائے گا اور ہو گئے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذہانت سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں قرآن کہتے ہیں ولقد یسر القرآن ذکر فہل میں مدکر ہم نے اس کو آسان کیا ہے تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اگر مکہ والے سمجھ سکتے ہیں مدینہ والے سمجھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں تو گمراہی کا شکار ہو گیا عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا یو الذین آمنو آمینو یہاں سے بات چلی تھی ایک ایت میں نے کا صرف صرف عرض کر دوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ اللہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تم ایمان لے آؤ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے تم ایمان لے آؤ تم کہتے ہو میں ایمان والا ہوں اللہ کہتے ایمان لے آؤ یہ ہم سے خطاب ہے ہائے جیسے حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کے کانوں میں یہ ایت کریمہ پڑی ڈاکو تھے چور تھے مگر یہ ایت کریمہ پڑی الم یعنی ان قلوبهم ذکر اللہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے تو حضرت فضیل نے یوں سمجھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے اے فضیل کیا وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جاؤ تو فوراً پکار اٹھے اے اللہ وہ وقت آ گیا میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا تو کیا میں اور آپ نہیں یہ جان سکتے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے یا یو لدینہ آمنو آمینو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ کیسے تم ایمان لائے ہو ظاہر سے اب ایمان لے آؤ باطن سے تم ایمان لائے ہو قول سے اب ایمان لے آؤ عمل سے باتوں سے تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہر ایک کہتے ہیں مومن حتیٰ کہ جو اللہ کے ماں سوا کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں جو قبروں پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں درختوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں بلکہ میں نے تو ایک مشہور فنکار کے بارے میں پڑھا اب ذہن میں نام اس کا نہیں آ رہا وہ تو باقاعدہ بت کی بھی پرستش کرتا تھا کہتا سب چلتا ہے یہ بھی ایک مذہب ہے میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہوں مندر کے مندر میں جا کر بت کے سامنے بھی جھکتا ہوں وہ بھی کہتا ہے میں مومن وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں جو حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے حضور کی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے قرآن کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا یو آمنو آمینو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ ایک آیت کریمہ قابل غور ہے شرک کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان کا حصہ ہے جس کے اندر حیا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ معاذ اللہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کا ایمان انتہائی کمزور درجے میں جس کے اندر حیا کی صفت ہے اسی طریقے سے آقا نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ایمان ہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے اپنا مذہب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیشوا ہونے پر راضی ہے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ایمان کا مزہ وہ چکھے گا جو اس بات پر راضی کہ اللہ میرا رب اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشوا اول تو بہتر ہے کہ یہ الفاظ یاد کر لیں الفاظ یاد نہ ہوں تو ان کے معنی تو کبھی کبھی دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے کہہ دیا کریں رضی تو بلّہ ربا و بل اسلام دینا وبی محمد نبیا میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے بہت سی احادیث ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی ایمان ہے میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تفصیل کا موقع نہیں ہے تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب ہاتھ پاؤں توڑنا نہیں ہے تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے تکبیر پر راضی ہونے تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے کیونکہ اگر بیماری تقدیر میں ہے تو علاج بھی تقدیر میں ہے بے روزگاری تقدیر میں ہے تو بے روزگاری کا علاج بھی تقدیر میں ہے تو تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی ایمان اچھے اخلاق یہ بھی ایمان سچائی یہ بھی ایمان ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے دوسرے کسی گنا کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ بھی ایمان امانت ادا کرنا یہ بھی ایمان افائے عہد یہ بھی ایمان اور بہت سے اعمال کے بارے میں آقا نے بتا دیا کہ وہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے ہیں غصہ یہ ایمان میں خرابی ڈالنے والا عمل ہے ظالم کی مدد خیانت بادہ خلافی چوری چکاری زنا بدکاری بد نظری یہ سب ایمان میں خرابی ڈالنے والے اعمال ہیں یہ تو ایمان ہو گیا میں دوسرے لفظ کی طرف آتا ہوں دوسرے عنوان کی طرف دوسری اصطلاح کی طرف وہ ہے تقوا تقوا کا مادہ کیا ہے باؤ کاف یا یہ تقوا کا مادہ ہے اور بقایا کا معنی کیا ہوتا ہے حفظ الشی مما یو زی ہی بزرو کسی چیز کو اس سے بچانا اس چیز سے بچانا جو اس کو نقصان دے یا اس کو تکلیف دے یہ لغت میں بقایا کا معنی ہے جو کہ تقوا کا مادہ ہے جس سے تقوا کا لفظ بنا ہے اور اصطلاح میں تقوا کس کو کہتے ہیں حفظ النفس اما یوسم اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا اور تقوی کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس عمل کو چھوڑنا ضروری ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور تقوی کا کمال حاصل کرنے کے لیے بعض مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بل حرام بلحرام وبئی نہما مشتب حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان اور ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اشتبا میں پڑ جاتا ہے فرمایا کہ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو یہ تقوی کا اصطلاحی معنی ہے ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کوئی بات پوچھی تو آقا نے فرمایا کہ گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے یہ اشتبا کی بات کر رہا ہوں یہ مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے کیونکہ انسان کا حال یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایمان کمزور ہو تو یہ حرام کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حلال بنا لیتا ہے سب سے بڑا مفتی ہمارے سینے میں ہے ہم مفتیوں سے فتوے پوچھتے ہیں اور پوچھنے چاہیے لیکن سب سے بڑا مفتی تو یہ ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا جب اس کے سامنے حرام آئے گا جب گناہ کا کوئی عمل آئے گا تو دل میں کھٹک پیدا ہوگی یہی گنا ہے فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ قرآن کریم کی تقریباً ایک سو اٹھاون آیات میں تقوی کا ذکر ہے ایک آیت کریمہ وہ ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی یا یوحلین آمن ان تک اللہ الکم فرقانہ بوکفر انکم سی آتی کو اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا تین وعدے کیے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا فرقان کس چیز کو کہتے ہیں حق اور باطل سچ اور جھوٹ گنا اور نیکی میں فرق کرنے کی صلاحیت جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دے گا جس نور کی روشنی میں وہ گنا کی حقیقت کو بھی سمجھ لے گا اور گنا سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور دوسرا کیا دوسرا وعدہ اللہ کا اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور ہٹا دے گا اور تیسرا وعدہ جو گنا ہو چکے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا یہ تین وعدے ہیں آیات کی طرح احادیث نبویہ میں بھی تقوا کا ذکر آتا ہے تبو سعید خدری رد اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا او سینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کرے حضور نے فرمایا کہ اوسی کا بھی تک ولہ رس رسکل شی میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ہر چیز کا سر ہے ہر چیز کی بنیاد ہے ایک صاحب حاضر ہوئے ارض کے یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور الفاظ یہ استعمال کیے فضبنی مجھے زیادہ سفر عطا فرما دیجیے مجھے سفر کا توشہ دے دیجیے حضور نے فرمایا زبد اللہ تقوا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں تقوا عطا کر دے اس لیے کہ تقوا بہترین زیادہ سفر ہے اللہ نے دوسرے پارے میں حج کا ذکر کیا اور حاجیوں کو یہ تاکید بھی کی کہ جب حج کے لیے جاؤ تو زیادہ سفر لے کر جاؤ تو سفر لے کر جاؤ بہت سے لوگ تھے اسلام سے قبل بھی حج کے لیے آتے تو خالی ہاتھ آتے تھے پوچھا جاتا کیوں ایسا کرتے ہو کہتے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور جب وہاں پہنچتے تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے اللہ نے مسلمانوں سے کہا نہیں تم جاؤ تو سفر لے کر جاؤ اور بیچ میں فرما دیا فن خیر زاد تکوا بہترین زیادہ سفر تکوا ہے ظاہری زیادہ سفر بھی رکھو لیکن تکوا بھی ضروری احادیث تو بہت ساری ہیں میں ایک انتہائی جامع حدیث ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اس حدیث کو اپنے دل پر بھی لکھ لیجئے اور اپنی ڈائریوں اور کاپیوں میں بھی یادداشت کے طور پر لکھ لیجئے بڑی جامع حدیث ہے حضرت ابو حرارا عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میری چند باتوں کو یاد رکھے گا اور ان پر عمل کرے گا یا دوسروں کو سکھائے گا تاکہ دوسرے عمل کر سکیں ہے ابو حرارا کہتے میں نے فون کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں عمل بھی کروں گا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور دل میں بات کی اہمیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور پھر حضور نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی پہلی بات اتقل محارم تکن ابود الناس اے ابو ہرارا اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ یہ تقوا ہے اتقل محارم اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ اگر تم ان چیزوں سے بچ گئے تو تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے شمار ہو گئے ہم عبادت کرنے والا کس کو کہتے ہیں جو نفلی نماز بہت پڑھتا ہو فرض بھی پڑھتا ہو نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہو نفلی حج کرتا ہو عمرے کرتا ہو نفلی روزے رکھتا ہو ہم اسے کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا چنانچہ لوگ کہتے ہیں آپس میں بہت عبادت گزار ہے تحجد بھی نہیں چھوڑتا اشراق بھی نہیں چاشت بھی نہیں ابابین بھی نہیں ساری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور حضور کیا فرما رہے اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں تقوی اختیار کرو ان سے بچ جاؤ تو اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو گے یہ بات سمجھنے کی ہے میں اکثر کہتے رہتا ہوں ہم میں سے جب کسی کو جوش آتا ہے میں نیک بن جاؤں میں متقی بن جاؤں میں صوفی بن جاؤں میں اللہ والا بن جاؤں تو وہ نفلی عبادت کا بہت اہتمام کرتا ہے لیکن بعض نفلی عبادات کا اہتمام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے گناہوں سے وہ بھی نہیں بچتے نفلی عبادت بھی چل رہی ہے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے نفلی عبادت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے جھوٹ بھی غیبت بھی چگلی بھی حسد بھی بد نظری بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں رشوت بھی حرام بھی قطع رحمی بھی حقوق کا دبانا بھی ظلم بھی یہ سب چل رہا ہے اور نفلی عبادت بھی چل رہی ہے اور ہم کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا ہے جبکہ آقا کیا فرما رہے ہیں حرام سے بچو حرام سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو گے میرے بھائیوں میری بہنوں نفلی حج اور عمرے کرنا آسان ہے اور تحجد اشراق جیسی نفلی نمازیں پڑھنا آسان ہے گناہوں سے بچنا مشکل ہے حرام سے بچنا مشکل ہے پیٹ کی حرام سے حفاظت کرنا نظر کی زبان کی کانوں کی ہاتھوں کی حرام سے حفاظت کرنا یہ ہے مشکل اور اسی مشکل پر عمل کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے پہلی نصیحت یہ فرمائی اتقل محارم تکن الناس حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے برز بما قسم اللہ لک تکن اگن الناس اللہ نے جو تمہاری قسمت اور مقدر میں رکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ تم انسانوں میں سے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں ایک سادہ سا شیر ہے کسی شاعر نے کہا تیرے سر پہ تاج ہے میرے دوش غم پہ گلیم ہے گلیم گدڑی کو کہتے کمبل کو کہتے تیرے سر پہ تاج ہے میرے دوش غم پہ گلیم ہے تیری داستان بھی عظیم ہے میری داستان بھی عظیم ہے تجھے اللہ نے بنگلہ دیا تیری داستان بھی عظیم مجھے اللہ نے جھونپڑے میں رکھا میں اس پر راضی ہوں میری داستان بھی عظیم اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو پیچھے ہے اور دین کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو آگے ہے تاکہ شکر بھی کرے اور دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو الحمد میں حقیقتاً کہتا ہوں کم از کم میں اپنے بارے میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں میں اس دنیا میں رہنے والے کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک نے ایمان کی عطا فرمائی ہے سب سے بڑی نعمت جس نعمت سے بڑے بڑے ذہین لوگ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان پڑھے لکھے لوگ محروم ہیں اللہ نے مجھ جیسے کمزور انسان کو ایمان جیسی نعمت عطا کی قرآن جیسی نعمت عطا کی حضور کی غلامی کی نعمت عطا کی مجھے یاد نہیں ہے جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں کبھی بھوکا سویا ہوں یہ اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو بھوکے سوتے ہیں جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں فرمایا کہ تم اگر قسمت پر راضی ہو تو تم سب سے بڑے غنی ہو اس لیے کہ غنی انسان صرف پیسے سے نہیں ہوتا کرنسی سے نہیں ہوتا غنی دل سے ہوتا ہے ہمارے آقا سب سے بڑے غنی تھے کیا اس لیے کہ سونے چاندی کے انبار تھے نہیں حضور کو تو نیند نہیں آتی تھی اگر گھر میں سونے کا ٹکڑا ہوتا تھا آپ سب سے بڑے غنی اس لیے تھے کہ دل میں گنا تھا تیسری نصیحت فرمایا کہ وہ آسن الا جارک تکن مؤمنن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے چوتھی بل ناس ہب النفسک تکن مسلم دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تم مسلمان بن جاؤ گے پانچویں نصیحت بلا تک سرح کا تو ان کثرت تمیت القلب زیادہ کہ نہ لگایا کرو زیادہ نہ ہنسا کرو اس لیے کہ بہت کہہ کے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے یاد رکھیے مسکراہٹ اور چیز ہے کہ لگانا ہنسنا اور چیز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متبسم انسان تھے ہر وقت مسکراتے تھے حالانکہ دل درد اور غم سے بھرا ہوا مگر چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ اور ان دو چیزوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہے مگر اللہ نے حضور کے لیے آسان فرما دیا تو تبسم مسکراہٹ خوش طبعی اور چیز ہے اور فضول کہہ کہے لگانا اور چیز ہے آج آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ایک فن ہے کہہ کے لگوانا یہ ایک فن ہے لکھا ہوتا ہے ہنسی علاج غم ہے بہت سے رسالے اخبار الٹے سیدھے لطیفے وہ شائع کرتے ہیں اور اوپر سرخی لگائی ہوتی ہنسی علاج غم ہے حالانکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں ہنسی علاج غم نہیں ہے غم علاج غم ہے جس کو آخرت کا غم لاحق ہو جائے اور دین کا غم لاحق ہو جائے اسے کوئی غم پریشان نہیں کر سکتا اور یہ جو کا لگانے ہنسنے لگانے والے ہیں اور لگوانے والے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بے بسی کی موت مرتے ہیں چند دن پہلے ایک فنکار تو کل پرسوں فوت ہوا اس سے پہلے ایک فنکار فوت ہوا میں نے لاہور کا اخبار میں دیکھا کہ وہ بہت کہہ کے لگوانے والا انسان تھا اسٹیج پر آتا تو کہکوں کا طوفان آ جاتا لیکن اس کی زندگی کے آخری سال بے بسی میں گزرے روتے دھوتے گزر گئے تو یہ علاج غم نہیں ہے یہ تو نشے کی پڑیا ہے وقتی طور پر کہہ کہے لگ جاتے ہیں لیکن مستقل خوشی تو حاصل نہیں ہوتی یہ ہے بھائی تقوا اب آخری عنوان کی طرف آئے آخری اصطلاح کی طرف توبہ میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ آپ حضرات ان موضوعات پر تو سنتے ہی رہتے ہیں ایمان تقوا توبہ کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں ان موضوعات پر بیان نہ ہوتا ہو تو میں نے کچھ ایسی چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں جو شاید پہلے بات ساتھیوں نے نہ سنی ہوں توبہ کا مادہ تا واؤ با ہے اور لغت میں اس کا معنی ہے رجوع کرنا اور امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں توبہ کا معنی کیا ہے گناہ کو چھوڑ دینا گنا پر نادم ہونا آئندہ گنا نہ کرنے کا عزم کرنا اور جو ہو چکا اس کی تلافی کی کوشش کرنا یہ چار چیزیں ہیں میرے بھائی توبہ کا جز ان سے توبہ مکمل ہوتی ہے ایک تو گنا کو فوراً چھوڑ دے یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے دیہاتوں میں سود خار ہوتے ہیں سود خور سودی قرضے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف علاقوں میں نام نہیں لیتا میں ان کے پاس کوئی مجبور پریشان حال شخص آئے تصویر ہاتھ میں ہوتی ہے حاجی صاحب کے کہ قرض درکار ہے گھر میں میت پڑی ہے یا بیمار ہے اس کو ہسپتال لے جانا ہے کتنا قرض چاہیے کہتا پانچ ہزار کہتے ایک مہینے بعد دو گے تو چھ ہزار دینا ہوگا دو مہینے بعد دو گے تو سات ہزار دینا ہوگا اور سات تسبی پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر سودی لین دین کی بات بھی ہو رہی ہے اور سات تسبی بھی چل رہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بد بخت کسی کی بہن اور بیٹی کو تاک بھی رہے نظر نہیں جھکاتا اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حالانکہ توبہ کا پہلا قدم اور پہلی شرط وہ گناہ سے رک جانا ہے رک جا جب رکا ہی نہیں تو توبہ کیا لوگوں نے سن لیا کہ بھائی اللہ بڑا غفور رحیم ہے ہزار بار بھی توبہ کرو تو توبہ قبول کرتا ہے ہزار بار توبہ توڑو پھر بھی قبول کرتا ہے اور اسی سے وہ کسی شاعر نے کہا توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن یہ ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا توبہ کرتا ہے تو جام کو توڑ دیتا ہے جام سامنے آتا ہے تو توبہ کو توڑ دیتا ہے تو کہتا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر لگ گیا ہے یہ توبہ نہیں اور یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے سامنے توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انسانوں کے سامنے زبانی جمع خرچ یہ نہیں حقیقت میں توبہ اس کے لیے بھی ایک شعر سن لیجئے بہت مشکل ہے بادہ گلگوں سے بچنا خلوت میں اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا بادہ گلگوں شراب کو کہتے ہیں ویسے بہت مشکل ہے بادہ گلگوں سے بچنا خلوت میں تنہائی میں اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا انسانوں کے سامنے آسان مگر خلوت اور تنہائی میں یوسف علی اسلام کی طرح کہہ دینا معاذ اللہ انہو ربی زلیخا کا حسن رانا دیکھنے کے باوجود اور گنا کی دعوت کے باوجود کہہ دینا معاذ اللہ اللہ کی پنا تیرے بت تنہائی میں نہیں دیکھ سکتے میرا اللہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے میں گنا کے قریب نہیں جا سکتا تو گنا کی پہلی شرط پہلا قدم وہ گنا توبہ کی پہلی شرط اور پہلا قدم وہ گنا کو چھوڑنا ہے دوسرے نمبر پر ندامت شرمندہ ہو غلط ہوا جو ہونا تھا وہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ندامت ہو اور تیسرے آئندہ گنا کے قریب نہ جانے کا عزم اور چوتھے جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی تدارک نمازیں چھوڑی تھیں قضا کرے روزے چھوڑے تھے قضا کرے آج تک زکات نہیں دی زکات ادا کرے حج فرض ہو چکا اب تک نہیں کیا کرے یا پھر حج بدل کروائے بہنوں کی وراثت پر قبضہ کیا تھا آج واپس کرے یہ تدارک کرے اس کے لیے سو دفعہ کی تسبیح نہیں لاکھ دفعہ کی تسبیح بھی چلا لے اور تدارک نہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے دوسرے کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے دوسرے کے مکان پر قبضہ پلاٹ پر قبضہ پیسے پر قبضہ قرض پر قبضہ اور آپ نیک بننے کا شوق ہوا اور جناب تصویر لے کر بیٹھ گیا صبح سے رات تک استغفر اللہ استغفر اللہ آئے تکریما کا ختم کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین چلے پر چلا گیا سروزے پر چلا گیا اور عمرے کے لیے چلا گیا حج کے لیے چلا گیا جب تک دوسرے کا حق نہیں دے گا تلافی نہیں کرے گا سو عمرے بھی کر لے تو بھی توبہ قبول نہیں ہے حقیقت سمجھے توبہ کی حقیقت کیا ہے اور یاد رکھیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ یہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کے سارا دین حقیقت میں توبہ میں داخل ہے اور یہاں جو مدنی مسجد میں درس ہوتا رہا اس میں اکثر میں عرض کرتا تھا میری نظر میں آمال میں سے سب سے بڑا عمل وہ سچی توبہ ہے سچی توبہ کرنے والا لمحوں میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو سال ہا سال عبادت کرنے والا بھی شاید حاصل نہ کر سکے لمحوں میں اس لیے کہ جو آیت کریمہ توبہ کے حوالے سے آتی ہے اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے جو سچی توبہ کر لے اللہ پاک اس کے سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے من تاب وملائی بدل اللہ آتیم حسنات مکان اللہ غفور الرحیم قرآن کریم کی اڑتالیس آیات میں توبہ کا ذکر ہے اور اگر مانا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو تعداد بہت زیادہ ہے لیکن وہ آیات جن میں توبہ کا لفظ آیا وہ اڑتالیس ہیں توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے انبیاء کا شیوا انبیاء توبہ کرتے تھے حالانکہ معصوم آدم علیہ السلام نے توبہ کی نو علیہ السلام نے توبہ کی موسا علیہ السلام نے توبہ کی یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور ہمارے آقا کے بارے میں تو آتا ہے ایک مجلس میں بعض اوقات ایک سو بار توبہ اور استغفار فرماتے تھے توبہ کس چیز سے کرنی ہے بھائی توبہ کفر سے شرک سے منافقت سے زنا سے شراب سے حرام روزی سے جھوٹ سے خیانت سے غیبت سے رشوت سے سود سے قطع رحمی سے فحاشی سے بے پردگی سے بے حیائی سے ان ساری چیزوں سے توبہ ہے یہ جو تین اصطلاحات ہیں اب آپ دیکھیے کہ اگر ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو کون سا مسئلہ باقی رہے گا تقوا کی حقیقت نصیب ہو جائے یا کوئی سچی توبہ کر لے تو کون سا مسئلہ باقی رہے گا لیکن مسائل دو قسم کے ہیں ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی مسائل انفرادی مسائل کے لیے انفرادی توبہ کافی ہے لیکن اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے پاکستان پر اگر مجموعی طور پر پاکستانیوں کی بے راہ روی اور مختلف جرائم کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے تو یہ نہیں ٹل سکتا جب تک کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ نہ کریں امت مسلمہ اگر ذلت کا شکار ہے تو صرف میرے توبہ کرنے سے آپ کے توبہ کرنے سے پوری امت کی ذلت عزت میں نہیں بدل سکتی جب تک کہ پوری امت وہ توبہ نہ کرے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی ایمان ضروری ہے اجتماعی توبہ ضروری ہے اور انفرادی کے لیے انفرادی توبہ یاد رکھیے جب ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے کوئی بیماری آئے کوئی حادثہ آئے سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ توبہ اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے لہذا فوری طور پر توبہ کرے اللہ معاف فرما دے مجھ سے غلطی ہو گئی محاسبہ کرے کیا ہوا ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھوڑے کو سرکشی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج مجھ سے اللہ کے سامنے سرکشی ہو گئی ہوگی جو گھوڑا مجھ سے سرکش ہو گیا اس میں بھی اثر دیکھتا ہوں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اولاد نافرمانی نافرمان ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اور پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو پہلے مرحلے پر توبہ کریں بلکہ بہت سے مسائل ان کا حل یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے ایک بات آخر میں ارض کرنا چاہوں گا یہ بڑی قابل غور بات ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم میں سے جس کسی کے دل میں نیک بننے کا خیال پیدا ہوتا ہے میں تقوی اختیار کر لوں تقوی والی زندگی گزاروں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئے دور کا آغاز کروں پھر وہ اگر کسی ایک مذہبی جماعت سے منسلک ہو جاتا ہے یا کسی ایک خانقاہ سے یا کسی ایک شخصیت سے تو بعض لوگ ایسے منسلک ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ایک خانقاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا شیخ کے ساتھ تعلق ہو گیا اور دوسرے شیخ کے مریدوں کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے ارے اللہ کے بندے تمہارے دل میں تو وسعت پیدا ہونی چاہیے وہ بھی دین پر چل رہا ہے میں بھی دین پر چل رہا ہوں بعض اوقات ایک جہاد میں لگا ہوا ہے تبلیغ والوں سے نفرت کر رہا ہے تبلیغ میں لگا ہوا ہے جہاد والوں سے نفرت کر رہا ہے اس شیخ کے ساتھ تعلق ہے اس شیخ سے نفرت کر رہا ہے اللہ اکبر کئی ایسے سادہ سادہ لوگ ہوتے اب ہمارے جیسوں کو سمجھتے ہیں یہ کرتے ہی کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں یعنی میرے جیسے وہ علماء میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والا انسان میرے جیسے علماء جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے یہ کرتے ہی کیا ہے یہ تقریریں کرنا کوئی دین ہے یہ درس دینا کوئی دین ہے یعنی ان کو یہ دین ہی نظر نہیں آتا یہ بھی کوئی دین کا کام ہے ہر غلط کی طرح خط کھینچ دیتے ہیں ان کی زندگی بھر کی کوششوں پر بڑے بڑے سادہ لوگ سب ایسے نہیں ہوں گے سب ایسے نہیں ہیں حقیقت لیکن بعض ایسے ہیں ہیں ہاں مولانا شیخ اچھا آدمی ہے لیکن اتنی زندگی اس کی گزر گئی آج تک اس نے ایک چلا بھی نہیں لگایا چلا تو کیا تین دن بھی نہیں لگایا اس نے یعنی بس ویسی اس نے زندگی ضائع کر دی بیچارے نے اپنی تو اس طریقے سے دوسرے کی تحقیر کرنا دوسرے کی کوششوں کی نفی کرنا یہ غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ دین کے جس شعبے سے کوئی لگا ہوا ہے وہ اس اس کی قدر کی جائے جب دین والوں میں آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو جو بے دین ہے وہ سب کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ دین ہی کی عظمت ان کے دل سے نکل جاتی ہے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں تقوی والی زندگی کا مطلب اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے اندر ایسا جمود آ جائے ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے دین کے شعبوں میں لگے ہوئے کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنے لگیں اور تقوا اور توبہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چند ظاہری چیزوں کو اختیار کر لیا جائے اور سمجھیں کہ ہم حقیقت تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمان تقوا اور توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہر دیندار کو دوسرے دین میں لگے ہوئے ساتھیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین توبہ اور استغفار کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک توبہ پہلا کرنا چاہیے استغفار مانوی اعتبار سے تو دونوں ایک ہی ہیں لفظی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے تو توبہ کا معنی تو رجوع کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا اور استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا تو عام طور پر ہمارے روزمرہ میں جو استعمال ہوتا ہے توبہ اور استغفار دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے عام طور پر لیکن بہرحال ان کے لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے توبہ رجوع کرنے کے معنی میں آتا ہے اور استغفار مغفرت طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے چنانچہ بعض اوقات استغفار جو کیا جاتا ہے یہ عبادت پر بھی کیا جاتا ہے توبہ تو ہوتی نا گناہ سے اور استغفار یہ عبادت پر بھی کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین دفعہ پڑا کرتے تھے حالانکہ نماز تو عبادت ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن اہل علم کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا اے اللہ معاف کر دینا تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا اب اس پر بھی استغفار ہے تو بعض اوقات نیکی کے اعمال پر بھی استغفار کیا جاتا ہے جبکہ توبہ صرف گناہ سے ہوتی ہے عبادت پر توبہ نہیں ہوتی ہے ہمارے اس درس کے میزبان بھائی شفیق اجمل صاحب ان کی خالہ کا انڈیا میں انتقال ہوا ہے انہوں نے دعائیں مغفرت کی درخواست کی ہے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ پوری امت کو ایمان کی حقیقت عطا فرما ایمان کی عظمت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ فرمانا اور ہمیں تقوا اور توبہ کی بھی حقیقت عطا فرما یا اللہ ان لوگوں ان توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے جو تیرے محبوب بن جاتے ہیں یا اللہ ان توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے جن کے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اے اللہ ان توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے جن پر تو دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے یا رب کرم فرما دے رحم فرما دے معاف فرما دے ہمارے بھائی شفیق صاحب کی خالہ کا انتقال ہوا اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہم میں سے جس کسی کے عزیز کا انتقال ہوا ہو یا عام مسلمانوں کا انتقال یا اللہ سب کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنتم حسنتم وقنا النار ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رحمة